ربیہ بن کاب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس سوتا تھا اور آپ کو وضو کا پانی دیا کرتا تھا میں آپ کو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سنتا تھا نیز میں آپ کو الحمد رب العالمین پڑھتے ہوئے سنتا تھا جامع تربزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو سولہ یہ حدیث صحیح ہے